باب نمبر فورٹی ون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کفر ارشاد الہی ہے یعرفون نعمت تم ثم ينکرونها و الكافرون یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں سورة النحل اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں انسان کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آب و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے اللہ کی نعمت کا انکار ہے آون بن عبداللہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر فلا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا اللہ کی نعمت کا انکار ہے ابن قطعبہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ چیز ہمارے معبودوں کی سفارش سے ملی ہے بھی اس آیت میں داخل ہے شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمی رحمۃ اللہ نے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث ان اللہ تعالی قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمال لانے والے اور کچھ کفر کرنے والے ہیں یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ بعد یوں فرمایا کتاب و سنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اللہ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس بات کی وضاحت کے لیے بعض اسلاف نے یہ مثال ذکر کی ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا بہت ہی خوب تھی ملا ماہر اور تجربہ کار تھا وغیرہ اقوال جو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں مسائل پوائنٹ فسٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان اور انکار کی وضاحت ہے پوائنٹ سیکنڈ اس بات کا علم کہ اللہ کی نعمتوں کی انکار کی دو صورتیں انکار کی صورتیں لوگوں کی زبان پر مروج ہیں پوائنٹ تھرڈ ایسی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے پوائنٹ فورتھ ایک ہی دل میں دو متضاد باتوں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور اقرار کا مجتمع ہونا ثابت ہوتا ہے باب نمبر فورٹی ٹو اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں ارشاد الہی ہے تَعْلَمُونَ پس دانستہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ صورت البقرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے تفسیر میں فرمایا کہ انداز سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے شرک یہ ہوتا ہے کہ تم یوں کہو واللہ وحیاتک اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم یا تمہارا یوں کہنا اے فلاں میری جان کی قسم یا تمہارا یوں کہنا اگر اس کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے یا تمہارا یوں کہنا اگر گھر میں بتخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے یا یوں کہنا شاء اللہ و شئتا جو اللہ چاہے اور تم چاہو یا یوں کہنا لول اللہ و فلان اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا ربہ ترمیزی و حسن و صحہ الحاکم یعنی اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کا ہے اور حاکم نے اسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے مجموع الزوائد اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے رواہ ابو داود بسند صحیح ابراہیم نقی رحمت اللہ کا قول ہے کہ اعوذ باللہ و بکا کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے البتہ اعوذ باللہ ثم بکا کہ میں اللہ کی اور پھر تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا جائز ہے اسی طرح لول اللہ ثم فلان اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلان نہ ہوتا تو کہہ سکتے ہیں البتہ لول و فلان اگر اللہ اور فلان نہ ہوتا نہیں کہہ سکتے مسائل پوائنٹ فرسٹ انداد کے بارے میں صورت بقرہ کی آیت 22 کی تفسیر ہے پوائنٹ سیکنڈ یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کے بارے میں نازل شدہ آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ وہ شرک اصغر کو بھی شامل ہو جاتی پوائنٹ تھرڈ گیر اللہ کی قسم شرک ہے پوائنٹ فورتھ گیر اللہ کے نام کی سچی قسم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم سے زیادہ بڑا گناہ ہے پوائنٹ واو اور فر کے الفاظ میں معنوی فرق ہے باب نمبر اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچ بولے اور جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رواہ ابن ماجہ بسند حسن مسائل پوائنٹ فرسٹ آبا و آبا و اجداد کی قسم کی ممانت ہے پوائنٹ سیکنڈ جس شخص کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے اسے حکم ہے کہ وہ اس قسم پر راضی ہو جائے پوائنٹ تھرڈ اللہ کی قسم لے کر بھی راضی نہ ہونے والے کے لیے وعید وارد ہوئی ہے باب نمبر فورٹی فور جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کہنے کا حکم حضرت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو کہ یوں کہتے ہو اللہ و شئتا جو اللہ چاہے اور تم چاہو نیز تم کہتے ہو والقعبہ کعبہ کی قسم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قسم اٹھانی ہو تو کعبہ کے بجائے کعبہ کی قسم اٹھائے اور شاء اللہ کی بجائے کہاں کرے کہ جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہے اس کو نسائی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے سنن نسائی ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہا یہ کہا ماشاء اللہ یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے صرف اتنا کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ ہو جو اللہ اکیلا چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماوری بائی مادری بائی حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے ہو اگر شاء اللہ وشا محمد جو اللہ اور محمد چاہے نہ کہو تو اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اگر شاء اللہ و شاء محمد نہ کہو تو بہت اچھا تو بہت اچھے ہو صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے ذکر کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ خواب کسی کو بتایا بھی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد تو فیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے بعض کو بتایا بھی ہے تم ایک جملہ بولا کرتے ہو تمہیں اس بات سے روکنے میں میرے لیے فلا فلا چیز شرم مانے تھی تم ماشاء اللہ ہو شاء محمد نہ کہا کرو بلکہ صرف ماشاء اللہ کہا کرو مسائل پوائنٹ فرسٹ یہودی شرک ازگر سے واقف تھے پوائنٹ سیکنڈ انسان کی خواہش ہو تو حق اور باطل کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے پوائنٹ تھرڈ آنے والے نے ماشا اللہ وشتا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے تو جس نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ وسلم کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ حاصل کر سکوں اس کے مشرق ہونے میں کیا شک ہے پوائنٹ فورتھ ماشاء اللہ وشیتا وغیرہ کلمات شرک اکبر نہیں ہے ورنہ آپ اس سے روک دیتے اور یوں نہ فرماتے کہ تمہیں اس لفظ سے روکنے میں مجھے ہچکچاہٹ مانے رہی پوائنٹ ففتھ اچھا خوابی وہی کی ایک قسم ہے پوائنٹ سکس اچھا خواب کبھی کبھار بعض احکام کی مشروعیت کا سبب بن جاتا ہے باب نمبر فورٹی فائیو زمانے کو گالی دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایزا پہنچانے کی مترادف ہے ارشاد الہی ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّحَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں اور محض گمان سے کام لیتے ہیں سورة الجاثیہ اور حضرت ابو خریر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دے کر برا بلا کہہ کر مجھے ایزا دیتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ کا خالق اور مالک ہوں دن رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ زمانہ کو برا بلا نہ کہو کیونکہ دراصل اللہ ہی زمانہ ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ زمانے کو گالی دینے اور برا بلا کہنے کی ممانت ہے پوائنٹ سیکنڈ زمانے کو برا بلا کہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایزا پہنچانا قرار دیا ہے پوائنٹ تھرڈ فعن اللہ ہو دہر پر غور و فکر کرنا چاہیے پوائنٹ فورتھ بس اوقات انسان سب شتم کا مرتکب ہو جاتا ہے اگرچہ اس کی نیت نہ بھی ہو باب نمبر فورٹی سکس قاضی القضاء وغیرہ القاب کی شرعی حیثیت حضرت ابو خریرہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں صحیح بخاری حضرت صفیان رحمتہ نے ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ شاہانی شاہ یعنی شہنشاہ کیا ہے ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغزوب اور بڑا خبیص شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے مسائل پوائنٹ فرسٹ کسی کو ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے کی ممانت ہے پوائنٹ سیکنڈ اس قسم کے دیگر الفاظ اسما اور بھی منع ہے جیسے کہ صفیان رحمت اللہ نے مثال دے کر سمجھایا پوائنٹ تھرڈ اس قسم کے الفاظ کی ناپسندیدگی کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے اگرچہ دل میں اس لفظ کا حقیقی معنی مراد نہ بھی ہو تب بھی یہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے پوائنٹ فورتھ سمجھنا چاہیے کہ ایسے القاب کو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے پیش نظر ناپسند اور منع کیا گیا ہے باب نمبر 47 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی کے نام کی تبدیلی حضرت ابو شرح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم ابو الحکم تھی تو حضرت نے انہیں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے تو ابو شرع اللہ عنہ نے کہا میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی اچھی بات ہے پھر فرمایا تمہاری اولاد میں کون کون ہے میں نے کہا شراح مسلم اور عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں سب سے بڑا کون ہے میں نے کہا شراح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو شراء ہو مسائل پوائنٹ فرسٹ اللہ تعالیٰ کی اسم و صفات کا مکمل احترام اگرچہ دوسرے کے لیے استعمال کرتے وقت ان کا معنی مقصود نہیں ہو پوائنٹ سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے عصمہ کے احترام کے پیش نظر شرکیہ اور غلط ناموں کو تبدیل کر دینا پوائنٹ تھرڈ کنیت رکھنے کے لیے سب سے بڑے بیٹے کا انتخاب کرنا باب نمبر فورٹی ایٹ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے شخص کا حکم ارشاد الہی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کیا تم اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ تمہارے دل لگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آیت اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں التوبة حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما محمد بن کعب زید بن اسلم اور قطادہ رحمہم اللہ سے روایت ہے ان سب کی روایات آپس میں مل گئی ہیں ان کے الفاظ ذرا مختلف ہیں لیکن مفہوم یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک منافق نے کہا ہم نے پیٹ کے پجاری زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھے اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے آف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور پکا منافق ہے میں تمہاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا چنانچہ آف رضی اللہ عنہ بتانے کی غرض سے آپ کے پاس گئے مگر ان کے آنے سے پہلے وہی نازل ہو چکی تھی وہ منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کے لیے پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے وہ بولا یا رسول اللہ ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی بات چیت اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت طے کر سکے اور بوریت نہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے گویا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پتھر اس کے پاؤں راستے سے ہٹا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اب اللہ و آیاتی ہی و رسول ہی کو تم لا تذر قد کفر تم ایمانکم ایمانی کیا تم اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے ہو تم نے ایمان لانے کے بعد یہ بات کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس کی طرف التفات فرما رہے تھے اور نہ اس پر کچھ مزید فرما رہے تھے مسائل پوائنٹ فرسٹ اس سے بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑائی وہ کافر ہے پوائنٹ سیکنڈ جو بھی ایسی بات کری کھوا کوئی ہو اس پر اس آیت کے روشنی میں کفر کا حکم لگایا جائے گا پوائنٹ تھرڈ چگلی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کرنے میں فرق ہے پوائنٹ فورتھ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز افو و درگزر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق ہے پوائنٹ ففتھ بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں باب نمبر فورٹی نائن اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا شکریہ ارشاد الہی ہے ولئن أزقناه رحمة منا من بعد ضراء ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن ولئن رجئت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلا ننبئ بأن الذين كفروا بما عملوا من عذاب غليظ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہے بس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ یہ کیا کام کرتے رہے اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے سورہ فصلت مجاہد رحمۃ اللہ نے ہادہ لی کی تفسیر میں فرمایا ہادہ بے عملی و انا محقوق بھی کہ یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا مستحق ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما اس لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا لاید من اندی اس کی مراد یہ ہے کہ یہ مال تو ہے یہ مال تو ہے ہی میرا آیت مبارکہ انما اوتی تم اعلی علم اندی کہ یہ مال مجھے میری علم کی بدولت ملا ہے کہ تفسیر میں قطادہ اور رحمۃ اللہ نے علی علم منی بوجوہ المقاسب یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے دوسرے اہل علم نے اس کی آیت کی تفسیر میں کہا وہ کہتا ہے کہ یہ مال و دولت مجھے اس لیے ملا کہ میں اللہ کے علم میں اس کا اہل ہوں اور مجاہد کے قول کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ مال و دولت مجھے بزرگی و شرف کی بنا پر ملا ہے حضرت ابو قریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے جن میں ایک کوڑ ہی دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ ابرس برس کی مریض یعنی سفید کوڑ والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے مریض نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی اچان اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی فرشتے نے پھر پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا گائے راوی عصہ کو ان دونوں لفظوں کے بارے میں تردد ہے کہ کون سا لفظ اس نے کہا چنانچہ اسے حاملہ اونٹنے دی گئی اور فرشتے نے دعا کی بارک اللہ کفی فیہا اللہ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت فرمائے اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا گائے چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی فرشتے نے دعا کی بارک اللہ اعلی فیہا تیرے لیے اللہ اس گائے میں برکت فرمائے اس کے بعد وہ فرشتہ نابینے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا بکریہ چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی کچھ عرصہ بعد اونٹنی نے خوب بچے دیے گائے اور بکری نے بھی خوب بچے جنے چنانچہ سابقہ کوڑھی کی اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی اور گائے اور بکری والوں کے پاس بھی گائے اور بکریوں کا میدان بھر گیا پھر وہ فرشتہ ابرس کوڑے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا میں مسکن غریب آدمی ہوں میرا زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ خوبصورت جلد اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سفر کر کے گھر پہنچ جاؤں اس آدمی نے کہا میری ضرورتیں بہت زیادہ ہے میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا تو فرشت نے کہا غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کیا تو ابرس کوڑھا نہ تھا لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا وہ بولا یہ مال تو مجھے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے فرشتے نے کہا اگر تو اس بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہیں جو ابرس کوڑھے سے کہی تھی تو اس نے بھی وہی جواب دیا وہی جواب دیے تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں اس نابینا کے پاس آیا اور کہا میں ایک غریب مسافر ہوں میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں آج گھر نہیں پہنچ سکتا جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال ہے تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں اس نے کہا میں نابینا تھا اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ تو آج اللہ کے نام پر جو کچھ لے جائے میں تجھ سے کچھ نہ کہوں گا تو فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو تمہارا امتحان لیا گیا اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ فصیلت کی آیت ففٹی کی تفسیر جس میں ناشکر انسان کو وعید سنائی گئی پوائنٹ سیکنڈ هَذَا لِي کی تفسیر پوائنٹ تھرڈ اِنَّمَا نما اوتی عِلْمٍ علا علم کی تفسیر پوائنٹ فورتھ ان تین افراد کے اس عجیب واقعہ میں جو عظیم عبرت پوشیدہ ہے کی طرف اشارہ ہے باب نمبر ففٹی اولاد ملنے پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ارشاد الہی ہے فلم ات ہل ال شرک افیح شرک افیم آت ہم فتح اللہ اما یو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح و تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا پس اللہ تعالیٰ ان شرکی آبادوں سے جو یہ کرتے ہیں بلند تر ہے صورت العراف ابن حضم رحمۃ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی ابدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے مثلا عبد امر اور عبد القعبہ وغیرہ البتہ عبد المطلب اس سے مستثنا ہے کیونکہ اس کا معنی غلام کا ہے یہ لفظ اس معنی میں مستمل نہیں جو اللہ کے عبد سے مراد ہوتا ہے مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب آدم و ہوا علیہ السلام آپس میں ملے تو ہوا حاملہ ہوئی ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا تم میری بات مانو ورنہ میں اس کے سر پر بارہ سینگا کے دو سینگ بنا دوں گا جن کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایسی باتیں کر کے انہیں خوب ڈرایا دھمکایا اور کہا تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھنا چنانچہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا ہوا دوبارہ حاملہ ہوئی تو شیطان نے آ کر پھر وہی بات کہی لیکن آدم اور ہوا علیہ السلام نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا پھر جب ہوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا یعنی جعل له شراکا فی ما آتاہما کا معنی ہے ابن ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم ہی نے اسے بسند صحیح حضرت قطادہ رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم بہوانے شیطان کا صرف کہاں مانا تھا اس کی عبادت نہیں کی تھی نیز ابن ابی حاتم ہی نے بسند صحیح مجاہد رحمہ اللہ سے لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَا کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ آدم اور ہوا کو خدشہ تھا کہ مبادہ ہمارا بچہ انسان نہ ہو حضرت حسن بصری اور سعید رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی اس قسم کے اقوال مروی ہیں مسائل پوائنٹ فرسٹ ہر وہ نام جس میں ابدیت کی نسبت اللہ کی طرف ہو حرام ہے اور سیکنڈ سورہ عرف کی آیت 190 کی تفسیر جس میں شرک یا ناموں سے منع کیا گیا ہے پوائنٹ تھرڈ قصہ مذکور میں جس شرک کا ذکر ہے وہ صرف نام رکھنے کی حد تک تھا حقیقی شرک نہ تھا پوائنٹ فورتھ کسی کے ہاں صحیح و تندرست بیٹی پیدا ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پوائنٹ ففتھ اسلاف امت شرک فطا اور شرک فی العبادہ میں فرق کرتے تھے باب نمبر 51 اسمائی حسنہ کا بیان ارشاد الہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے پس تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الہاد قجی کرتے ہیں حاشیہ صحیح البخاری کتاب الدعوات میں حضرت ابو فریرہ رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ننانوے اسماعی حسنہ ہے جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ ایک ہے اور تاغ کو پسند کرتا ہے جامع ترمیزی میں اللہ تعالیٰ کی یہ ننانوے اسما حسنہ بیان ہوئے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے تفسیر میں الہاد کا معنی شرک نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا قول ہے کہ مشرقی نے اللہ سے اللات اور العزیز سے العزا مشتق کیا ہے ابن ابی حاتم آمش کا قول ہے کہ اسما الہ ہی میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ وہ ان میں ایسے ناموں کو بھی داخل کر جاتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ اللہ تعالیٰ کے اسما کا اس بات ہے پوائنٹ سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی سب نام اچھے ہیں پوائنٹ تھرڈ اسماعی حسنہ کے ذریعے دعا مانگنے کا حکم آیا ہے پوائنٹ فورتھ جو جاہل اور ملحد ان کا انکار کرے ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے پوائنٹ ففتھ اسما الہی میں الہاد کی تفسیر بیان ہوئی پوائنٹ سکس الہاد کرنے والوں کے لیے وعید تحدید کا پتہ چلا باب نمبر ففٹی ٹو السلام علی اللہ کہنے کی ممانت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہم السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو فلاں فلاں شخص پر بھی سلام ہو کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی اللہ نہ کہا کرو کیونکہ اللہ تو خود السلام سلامتی والا ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم مسائل پوائنٹ فرسٹ سلام کی تفسیر و وضاحت بیان ہوئی پوائنٹ سیکنڈ یہ کلمہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہے پوائنٹ تھرڈ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا درست نہیں پوائنٹ فورتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ نہ کہنے کی علت و سبب کا پتہ چلا پوائنٹ ففتھ اس تحیہ کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا اور لائق ہے یعنی التحیات للہ والصلاوات والطیبات باب نمبر 53 اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے کہنے کا حکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وسوخ سے سوال و دعا کرے کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے اور اس پر دبا ڈالنے والا نہیں صحیح بخاری و صحیح مسلم اور ہے اور چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت اور خواہش کرے کیونکہ اس کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں صحیح مسلم مسائل دعا میں مسائل پوائنٹ فرسٹ دعا میں استثناء کی ممانت یعنی یوں نہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیکنڈ دعا میں استثناء کی ممانت کی علت بیان ہوئی پوائنٹ تھرڈ پورے وصوخ سے دعا کرنے کا حکم ہے پوائنٹ فورتھ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت و خواہش کرنے کا حکم ہے پوائنٹ ففتھ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت و خواہش کرنے کے حکم کی علت کا پتہ چلا ہے باب نمبر ففٹی فور میرا غلام یا میری لونڈی کہنے کی ممانہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے غلام کو یوں نہ کہے کہ اپنے رب آقا کو کھانا کھلا اپنے رب آقا کو وضو کرا بلکہ یوں کہیں میرا سردار میرا آقا اور تم میں سے کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو میرا بندہ یا بندی نہ کہے بلکہ یوں کہے میرا خادم میری خادمہ اور میرا غلام صحیح مسلم مسائل پوائنٹ فرسٹ و ابدی و امتی میرا غلام اور میری لونڈی کے الفاظ کہنے منع کہنا منع ہے پوائنٹ سیکنڈ کوئی غلام اپنے آقا کو ربی میرا رب نہ کہے اور نہ کسی غلام کو یوں کہا جائے کہ ات ام ربک اپنے رب کو کھانا کھلا پوائنٹ تھرڈ مالک اور آقا کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ابدی اور اماتی کے بجائے فتح یا فتح اور غلامی کے الفاظ استعمال کرے پوائنٹ فورتھ غلام کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے آقا کو سیدی اور مولائی کے الفاظ سے پکارے پوائنٹ ففتھ اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ عقیدہ توحید مکمل طور پر پختہ ہو حتیٰ کہ الفاظ کے استعمال میں بھی توحید کے پیش نظر احتیاط شرط ہے باب نمبر اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دو اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو اور جو شخص تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلو کرے تم بھی اسے اس کا بدلہ دو اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے رواہ ابو داود والنسائی بسند صحیح مسائل پوائنٹ فرسٹ جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے پوائنٹ سیکنڈ جو شخص اللہ کا نام لے کر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے پوائنٹ تھرڈ دعوت قبول کرنے کا حکم پوائنٹ فورتھ کسی کے حسن سلوک کا بدلہ دینا چاہیے پوائنٹ ففتھ جو شخص احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہو وہ محسن کے حق میں دعا ہی کر دے پوائنٹ سکس محسن کے حق میں اس قدر دعا کرے کہ یقین ہو جائے کہ اب بدلہ چکایا جا چکا ہے باب نمبر ففٹی سکس اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت مانگی جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے رواہ ابو داود مسائل پوائنٹ فرسٹ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سب سے بڑی مقصود و مطلوب جنت کے علاوہ کچھ نہ مانگا جائے پوائنٹ سیکنڈ اللہ کے لیے چہرہ کا اثبات ہو رہا ہے باب نمبر ففٹی سیون کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم ارشاد الہی ہے یقولون لو کان من الامر شی ما قتلنا ہا ہنہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے سورہ آل عمران نیز ارشاد ہے وقعدوا لو اعطانا لو ما قتلو یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنی ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کے رحمے جانے قربان کی کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو ہماری نہ جاتے سورہ آل عمران اور حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چیز کے حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا بلکہ یوں کہہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس نے جو چاہا سو کیا اس لیے کہ اگر کہنا شیطان عمل دخل کا سبب بنتا ہے صحیح مسلم مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ آل عمران کی دو آیات 154 168 کی تفسیر جس میں کلمہ اگر کہنے والوں کا تذکرہ ہے پوائنٹ سیکنڈ کسی مصیبت اور پریشانی کے آنے پر اگر منع ہے پوائنٹ تھرڈ اگر کہنے کی ممانت کی علت کے اس سے شیطانی عمل دخل کا دروازہ کھول جاتا ہے پوائنٹ فورتھ اچھی گفتگو کی طرف رہنمائی ہے پوائنٹ ففتھ مفید چیز کا شوق و حرس کرنے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے پوائنٹ سکس اس کے برعکس آجز بن کر بیٹھ رہے سے ممانت منع کیا گیا ہے باب نمبر ففٹی ایٹ ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانت حضرت عبی بن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا کو گالی نہ دو جب تم ناپسندیدہ ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللہم انا الکا من خیر اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے کہ بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور اے اللہ ہم اس ہوا کی شر اور جو اس کے اندر شر ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے تیری پناہ مانگتے ہیں مسائل پوائنٹ فرسٹ ہوا کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے پوائنٹ سیکنڈ اس میں اس بات کے رہنمائی کی گئی ہے کہ جب انسان کو کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو نفع مند چیز کا سوال کرے پوائنٹ تھرڈ اس میں یہ رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ یہ ہوا از خود نہیں چلتی بلکہ یہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے پوائنٹ فورتھ اس میں یہ بیان بھی ہے کہ ہوا کو کبھی بلائی اور کبھی نقصان کا حکم ہوتا ہے